اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی ہے اور زمے میں ہے اور بے شک ہم نے نبوہے میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی